عبد الوہاب نے ہمیں کہا کہ میں نے یا بن سائی سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے نافی نے اسی سنت سے اسی کے مانند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکاسی